محاسبہ اور استغفار گناہ جب انسان کو گھیر لے تو پھر توبہ مشکل ہوتی ہے اور گناہ انسان کو تب گھیرتا ہے جب دل سے ندامت اور شرمندگی نکل جائے اور ندامت دل سے تب نکلتی ہے جب انسان دوسروں سے بدگمانی کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ فلاں میں بھی تو یہ گناہ ہے اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوا حالانکہ کسی کے گناہ سے آپ کے لیے تو گناہ حلال نہیں ہو جاتا اور آپ کو کیا معلوم کہ فلانے ممکن ہے توبہ کر لی ہو یا اس کے نیک اعمال غالب ہوں اس لیے گناہ کے بارے میں صرف خود کو دیکھنا چاہیے دوسروں کو نہیں ہمیشہ اپنا محاسبہ کریں اور جو گناہ نظر آئے اس پر استغفار کریں یہ عمل کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے یہ عمل دھلائی کی طرح ہے ہم روز برتن دھوتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں گھر صاف کرتے ہیں اگر صرف دو مہینے تک برتن نہ دھوئیں کپڑے نہ دھوئیں اور گھر صاف نہ کریں تو ہمارا پورا ماحول گندگی بدبو اور نجاست سے بھر جائے گا یہی حال دل کی صفائی کا ہے اگر ہم نے اس کی دھلائی اور صفائی چھوڑ دی تو اس میں بدبو اور نجاست اپنا گھر بنا لے گی اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین